میں مبتلا کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رکھا آخر میں اللہ نے انعام دے دیا کہ انی کلنا سے امامہ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کا سلسلہ ان کی اولاد میں سے ہی رہا آپ کے دو بیٹے ہیں ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام تو بنی اسرائیل جن کو یہود کہتے ہیں یہ سارے بنو اسحاق میں سے ہیں اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب اور یعقوب کے پھر بارہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ اور انہی بارہ بیٹوں کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یہی یہود ہیں اکثر انبیاء علیہ السلام اسی سلسلے سے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام اور پھر اس سے پھر ایک عرصے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کا عہدہ اللہ رب العزت نے دیا تو قال و من ضروریتی فوراً اولاد کے لیے سوال کیا کہ حضرت میری اولاد کو ملے گا تو فرمایا کہ لا ینال واحد ظالمین کہ ظالموں کے ساتھ ہمارا وعدہ نہیں ہے مراد یہاں ظالم سے کافر اور مشرق ہے مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ ظلم پر رہیں کفر و شرک پر رہیں لیکن اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہو اور اس سے غلطی ہوئی کفر ہوا یا شرک ہوا بعد میں ہدایت ہو گئی اور وہ طیب ہو گیا مسلمان ہو گیا تو علیہ السلام یہ حد کا قبلہ پھر وہ ظالم نہیں رہتا یعنی کوئی بھی شخص گناہ گار اس وقت تک گناہ گار ہے جب اس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی اور جب کوئی کافر اس وقت تک کفر پر ہے شرک پر ہے ظلم پر ہے کہ جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا جب اسلام قبول کر لیا تو حدیث میں آتا ہے کہ الاسلام یادم ماکانہ قبلہ سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں خاق کفر ہوا شرک ہوا کوئی بھی گناہ ہوا تو پھر وہ ظالم نہیں رہے گا پھر ان کو عہدہ مل سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان ہو رہے تھے اور مقصد یہ تھا کہ مشرقین مکہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی والے کہلاتے ہیں تو دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے کیا کام ہیں وہ تو مواحد ہیں اور یہ بڑے بڑے مسائل مصائب میں بھی اللہ رب العزت کی طرف ہی نابت اور رجوع کرنے والے ہیں تو آپ لوگ کیسے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہلاتے ہو جب کہ کام ان کی طرح نہیں ہے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بات قرآن مجید نے بیان کی ہے یہاں پر آگے بھی تقریباً تین چار آیاتوں میں انہی کا ذکر آئے گا بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر آئے گا پھر دعا کا ذکر آئے گا فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ میں دو خوبیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسابتاً للناس و امنا ایک تو بیت اللہ کو ہم نے بنایا لوگوں کا مرجع مصابہ کے دو معنی ہیں ایک مصابہ کا معنی ہے ثواب اور دوسرا معنی ہے مرجع آنے کی جگہ زیارت کی جگہ یعنی لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اس کی زیارت کے لیے آئیں سارے اطراف سے لوگ جمع ہو ہو کر آ رہے ہیں تو یہ مرجع ہے تمام لوگوں کا ہم نے بیت اللہ کو مرجع بنایا تمام لوگوں کا مشہور بات ہے آگے آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کر لیا تیرہویں پارے میں بھی آئے گی تو دعا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دعا کریں اور لوگوں کو واضح فرناس بالحج یہ سترہیں پارے کی عید ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت کیسے بلاؤں کہاں تک آواز جائے گی آپ نے فرمایا آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بلا دیں آواز پہنچا دیں گے تو یہی وہ مرجع ہے کہ تمام لوگوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا پھر دعا کی بیت اللہ کی آگے جو آ رہی ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو تو شوق ہوتا ہی ہے بیت اللہ دیکھنے کا لیکن ساتھ اس کی یہ لکھی ہے کہ جس نے حج اور عمرہ کیا تو اس کی قبولیت کی جیسے اور بہت ساری علامتیں ہیں حج اور عمرے کی قبولیت کی علامت ایک یہ لکھی ہے کہ دوبارہ پھر بیت اللہ کی زیارت کرنے کا شوق پیدا شوق رہتا ہے وہ دل سیر نہیں ہوتا بیت اللہ کو دیکھ کر وہ شوق بلکہ جو پہلی طرف دفعہ زیارت کا ہوتا ہے وہ زیارت کرنے کے بعد دوبارہ زیارت کا زیادہ شوق ہوتا ہے تو یہ بھی سابقہ حج اور عمرے کی قبولیت کی دلیل ہے دوسری بات یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کوئی انوار و برکات کوئی رحمت کوئی محبت کوئی خاص بات بیت اللہ کے اوپر کوئی خاص صفت اللہ تعالیٰ برساتے ہیں کہ انسان زیارت کر کر کے سیر نہیں ہوتا اب تو کچھ پابندیاں بھی ہیں کچھ لوگوں کے تقوی کی معاملات کمزور ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے پچاس سے اوپر حج کیے ہیں اور اس زمانے میں پیدل حج تھے کسی بزرگ نے چالیس حج کیے کسی نے ستر حج کیے یہ جتنے بڑے حضرات گزرے ہیں خلفۂ راشدین خواہ حکومت کا زمانہ تھا یا جیسے بھی ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو حالانکہ دنیا کی بہت تو بڑی عمدہ سے عمدہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ دیکھنے کے بعد تو دل میں اس کا خیال ہی ختم ہو جائے گا میں تو نے ایک بات کہتا ہوں نا کہ کراچی سے ہمارے ساتھی بعض دفعہ آتے ہیں اور وہ کیا کرنے کا مری دیکھنی ہے مری دیکھنی ہے مری دیکھنی ہے تو دل میں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کتنے عجیب لوگ ہیں کراچی سفر کر کے ہیں اور مری دے مری میں کیا ہے تو ان کو شوق ہوتا وہ اس لیے ہمیں شوق نہیں کہ دو چار دفعہ دیکھ لیے اور دل میں خیال ہی ختم دنیا کی جتنا کوئی خوبصورت منظر ہی کیوں نہ ہو اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے یہ تو دنیا کا منظر ہی نہیں ہے نا اس میں تو اللہ نے آخرت کے مناظر سارے رکھے ہیں تو کتنی دفعہ کوئی شخص حج کرتا رہے عمرہ کرتا رہے زیارت کرتا رہے اس کا شوق ختم نہیں ہوگا اور بڑھے گا تو یہ مسابہ کا لفظ ہے مرجع یعنی لوگوں کے لیے یہ مرجع ہے بیت اللہ آتے ہیں لوگ اور دوسرا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے کہ طواف کرنے کا ثواب ہے صرف بیت اللہ کو دیکھنے کا ثواب ہے وہاں عبادت کریں تو اس کا لاکھ درجے ثواب بڑھ جاتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز حرم پاک کی ایک لاکھ نماز کے برابر ہے ایسی جو نیکی بھی حرم میں کریں خواہ وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں کچھ تلاوت ہو رہی ہے نفل ہو رہے ہیں جو بھی وہ بڑھ ہر نیکی بڑھ تو مسابہ ثواب بھی ہے اور لوگوں کا مرجع بھی ہے وہ امنا اور ہم نے بیت اللہ کو امن والا بنایا دو اعتبار سے امن کی بات بھی ہے جیسے مسابہ کی دو باتیں بتائیں ایک تو امن اس اعتبار سے ہے کہ ایک شخص ایسا گنہگار وہاں پہنچا کہ جس کا جسم معمون نہیں تھا محفوظ نہیں تھا اللہ کے عذاب سے اللہ کی ناراضگیاں اس کے اس کے گناہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ نہیں تھا اس مبارک جگہ میں پہنچ گیا صد کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی کرائی تو یہ امن ہو امن والا ہو گیا بس یہ معمول ہو گیا محفوظ ہو گیا اب کچھ دیر تو پہلے اس کا جسم گویا کہ محفوظ نہیں تھا جہنم سے اب جب وہاں پہنچا اور خوب گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی چاہی تو وہاں تو معافی ملتی ہے تو جب معافی چاہی تو اب گناہوں کی معافی ہو گئی تو یہ شخص محفوظ ہو گیا معمون ہو گیا اب امن والا ہو گیا اب جہنم والا اس کا جسم نہیں اب جنت والا ہو گیا اللہ کی رضا چنانچہ بیت اللہ شریف کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے نا اس کی بھی ایک تاریخ ترتیب ہے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کا غلاف بنوایا تھا تو اس وقت جو آیات لکھائی تھی وہی آیات اسی رسم الخط میں آج تک لکھی آتی جا رہی ہیں اگرچہ ہر سال غلاف کو تو بدلا جاتا ہے اس میں آیات چن چن کر یہی لکھی گئی ہیں من مین ملسواََ او یزلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیمہ جس نے بڑے بڑے ظلم کیے گناہ کیے وہ صد کے دل سے اپنے گناہ کی جب معافی چاہے گا تو یجد اللہ غفور الرحیمہ دوسری عید لکھی ہے ادعونی استجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں اسی طرح دیگر آیات بھی سب گناہ اور توبہ کے متعلق بیت اللہ کے چاروں طرف لکھی ہوئی ہیں اگرچہ وہ خط جو ہے وہ یہ یہ خط نہیں ہے وہ خط مسلس ہے غالباً جو مصری رسم الخط ہے مشکل خط ہے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد وہ سمجھ میں آ جاتا ہے سونے کی تاروں کے ساتھ اس کی کتابت ہے وہ تو فرمایا کہ امنا ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص گناہ گار تھا اور اللہ کی ناراضگی کی ذات میں تھا جہنم سے محفوظ نہیں تھا جب گناہ سے معافی کرا لی تو اس جگہ میں پہنچ کے تو اب معمون ہو گیا محفوظ ہو گیا دوسرا امنا کی دنیاوی اعتبار سے بات ہے کہ ایک شخص سے کوئی گناہ ہوا اور اس گناہ کا اس کو حکومت پکڑنا چاہ رہی تھی اس کو سزا دینی تھی تعزیر دینی تھی یا حد لگانی تھی بڑا جرم اس نے کیا لیکن اگر وہ حدود حرم میں داخل ہو گیا تو اب ظاہری اعتبار سے بھی اس شخص کے اوپر کوئی تعزیر کوئی حد کوئی قصاص کوئی کسی حکومت کا کوئی قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا وہ امن میں ہے اب اللہ یہ کہ وہ اپنے حج عمرے سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر نکلے گا تو پھر ظاہری اعتبار سے کسی کو اس نے قتل کیا ہے یا کسی کی چوری کیا ہے کسی کا ڈاکہ کسی پر ڈاکہ ڈالا ہے کچھ کیا ہے تو اب وہ حکومتی قانون اس کو پکڑیں گے اور سزا نافذ کر سکتے ہیں حدود حرم کے اندر نہیں صرف مسجد حرام نہیں حدود حرم کے اندر حدود حرم کا قطر مسجد حرام سے بڑا ہے وہ تقریباً مکہ مکرمہ کا کافی حصہ آبادی کا حدود حرم کے اندر آ جاتا ہے منا کا بھی ایک معقول حصہ حرم کے اندر ہے منا کا بھی تو یہ بات ہے دوسری امن کی کہ اگر ظاہری طور پر بھی کوئی غلطی ہوئی حکومت اس کو کوئی سزا بھی دینا چاہے تو حدود حرم کے اندر وہ امن والا ہے کہ بیت اللہ کی صفت ہے کہ جو اس کے قریب آ گیا وہ امن والا ہے چنانچہ سعودی حکومت بھی جو لوگ ایسے بے ترتیب عمرے پر گئے تو پھر وہیں رہ جاتے ہیں حج کر کے آتے ہیں کوئی جس طرح وہیں رہتے رہتے ہیں کوئی نوکری کرتے رہتے ہیں تو وہ حدود حرم کے اندر وہ جائزہ یعنی ویزا وغیرہ بھی چیک نہیں کرتے اسی روشنی میں کہ یہاں سب امن والے ہیں اور حدود حرم میں کسی اللہ یہ کہ کوئی غلطی کسی نے کوئی گناہ تو ایک الگ بات ہے کہ ان کو وہاں سے پکڑ کر تنیم سے باہر ایک بنی ہوئی ہے جیل ایل سی وغیرہ اس میں لے آتے ہیں یعنی کوئی بندے ایسی کوئی غلط بات سمجھتے ہیں نا آپ اشارہ میرا ایسی کوئی ہو حرم کے اندر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو وہاں سے پکڑ کر حدود حرم سے باہر تنعیم نہیں جہاں مسجد عائشہ ہے جن حضرات نے دیکھے نا جگہ اس کے قریب ایک جگہ بنی ہوئی وہاں پکڑ کے لے آتے ہیں وہ حرم سے باہر ہے پھر اس سے پوچھ سزا یا جو کچھ بھی یا ملک واپس کرتے ہیں تو فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرجع بنایا دیکھ دیکھ کر بھی شوق پورا نہیں ہوگا یہ ایسی جگہ بنائی وہ مصابہ دوسرا یہ کہ ثواب کی جگہ یہاں تھوڑی سی نیکی بھی اور بہت بڑی نیکی ہے اور رجوع اور دوبا اور دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں یہ سب اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میری عنابت اور دعا قبول ہو رہی ہے وہ امن اور امن کی جگہ بنایا ہے خزو میں مقام ابراہیم مسلح اور ساتھ یہ کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا جو مقام ہے یہاں اس جگہ سے مراد وہ مقام ابراہیم سے وہ پتھر ہے جو ابھی عرض کرتا ہوں یہاں پر دو رکعت پڑھ لیے جائیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو اس وقت ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضرت طواف سے فارغ ہونے کے بعد دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب دو گانا پڑھے جائیں تو آپ نے فرمایا کہ آپ دل تو چاہتا ہے لیکن اجازت تو نہیں ہے ابھی حکم تو نہیں آیا تو اسی دوران تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عید نازل ہوئی ود خزو مقام ابراہیم مسلح کہ آپ دو رکاتیں طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب پڑھ لی جائیں مقام ابراہیم ہے کیا یہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو پتھر جنتی ہیں جو ظاہری اعتبار سے حرم میں نظر آ رہے ہیں اور وہ جنت کے دو یاقوت ہیں یہ ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم لیکن ان کی ظاہری روشنی اللہ رب العزت نے سلب کر لی ہے کہ ورنہ تو پوری دنیا ہر وقت ہی وہ انہی کے سے روشن ہی روشن رہے گی تو ویسے یاقوت سے ہی بیت اللہ کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں یعنی بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر دنیا کے زمین بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کرائی اور اس کے جو بنیادی پتھر ہیں وہ پتھر جنت کے پتھر ہیں یاقوت ہیں وہ وہ الگ ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ چھپے ہوئے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی انشاءاللہ عرض کریں گے تو وہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے وہاں تک کھدائی کی گئی تھی اور وہ نظر آئے تھے یہ دونوں یاقوت ہیں جنت کے ایک مقام ابراہیم جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی وہ دیوار کا حصہ کہ جہاں پر انسان کا عام زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ نہیں جاتا اونچی دیوار پر پہنچنے کے لیے اس پتھر پر حکم ہوا تھا کہ کھڑے ہو کر آپ تعمیر کریں اور ادب اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر اور گارا یا دوسری چیزیں دے رہے تھے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش بھی ہیں پہلے یہ پتھر بالکل بیت اللہ کے دروازے کے قریب تھا پھر بعد میں مرور دور سے اصل میں سیلابی ترتیب ایسی تھی کہ جب بھی زیادہ بارشیں ہوں تو مکہ مکرمہ کا سب پانی بیت اللہ کی طرف آتا ہے اب بھی آتا ہے پہلے بھی اسی طرح ہی تھا لیکن پہلے یہ تھا کہ اس کا کوئی انتظام نہیں تھا کہ جس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا تھا سابقہ حکمران حضرت شاہ مرحوم فہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ترتیب بنائی جو آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ بہت بڑا ایک نالا نیچے سے دوسری طرف نکالا ہے کہ آپ جتنا بھی کوئی سیلابی پانی آئے تو بیت اللہ شریف کو نقصان نہیں ہوتا اور ایک اس کی تعمیر میں ان حضرات نے کوئی بنیادوں میں ایسا مثالہ استعمال کیا ہے کہ جو پتنی کتنے وزنی دباؤ کو بھی وہ برداشت کرتا ہے اور ٹوٹ نہیں سکتا ورنہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ رش ہوتا ہے اور طواف ہو رہا ہو تو کتنے دھکے لگ رہے ہوتے ہیں دیوار کو تو وہ کوئی ایک دو دن کے دھکے تو نہیں ہیں وہ تو مسلسل ہی یہی ہو رہا ہے تو کوئی بہت مضبوط مثالہ استعمال کیا گیا ہے جو تاریخ مکہ میں لکھا بھی ہے وہاں بتاتے بھی ہیں امام صاحب وغیرہ جب ان سے پوچھیں سوال کریں دوسری بات اس میں یہ رکھی گئی کہ جو وہ پانی کی ترتیب ہے وہ سارے نیچے سے نکل جاتی ہے تو سیلاب کے وقت اس پتھر کو نقصان ہوا تھا یہ گر گیا تھا جو بیت اللہ کے بالکل قریب تھا جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پہ نصب کیا تھا جس جگہ پہ آج ہے اور پھر اس کے ارد گرد اس وقت تو دیوار بنا دی گئی تھی لیکن اب اس حکومت نے لاکھوں ریال خرچ کر کے دو طرح کی اس کی وہ بلوری شکل میں وہ بنائی ہوئی ہیں ایک لگی رہتی ہے پھر حاجیوں کے رش وغیرہ دھکوں سے جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو بطور مرمت کے مستری کے حوالے کیا جاتا ہے اور ادھر ہی دوسری مؤذن والے کمرے کے ساتھ دوسری رکھی ہے وہ فوراً دوسری اس پر نصب کر دی جاتی ہے تو فرمایا کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے پاس پڑھ لینے چاہیے انشاءاللہ شاء اللہ کل عرض کریں گے